سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا تو اس کے ساتھ آگ میں ایسے اور ایسے کیا جائے گا یعنی عذاب دیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں آپ اپنے بال منڈائے رکھتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو انچاس